تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے تو ہم میں اور اپنی میں ایک ودا ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلا لے نہ تم ہم جگہ ہو